زیاد بن حسین اپنے والد محترم حسین بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے ان سے فرمایا آگے جاؤ جب وہ آپ کے قریب آ گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے لمبے لمبے بالوں پر رکھا اور سارے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو دعا دی اور خوب دعا دی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اڑسٹھ